رکوع اور سجدے کا مصنون استغفار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم اللہ ربنا و ہمد اللہ مغفلی ترجمہ یا اللہ اے ہمارے پروردگار میں ہر عائب سے آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور آپ کی حمد کرتا ہوں یا اللہ میری مغفرت فرمائیے فائدہ استغفار کی یہ دعا بے حد قیمتی اور جامع ہے اس میں تسبیح تحمید ذکر اور استغفار سب آ گئے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر مبارک میں اس کی کثرت فرماتے تھے اسی سے اس کے مقام اور قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے عن عائشة رضی الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي